کا کیا حکم ہے تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں اس کو بیان کیا آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تصویر سے پہلے مختصر طور پر کچھ تفصیل سن لیں اور توجہ سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا اور پوری توجہ سے سنیں گے تو پھر بھی پورا نہیں سمجھ میں آئے گا اس لیے توجہ سے سنیں تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں اور قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں اور اس فعل کو قتل کہتے ہیں کسی کی جان لے لی جائے اس عمل کو قتل کہا جاتا ہے اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو قاتل کہا جاتا ہے جس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے اس کو مقتول کہا جاتا ہے مقتول کے اعتبار سے قتل کی آٹھ قسمیں مقتول کی کل چار قسمیں مقبول کی کل چار قسمیں یعنی جو آدمی مارا گیا ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کی چار قسمیں جس کا قتل ہوا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے ایک قسم تو ہو گئی مسلمان ہے کافر ہے تو حربی ہے یا غیر حربی ہے حربی کہتے ہیں ایسے کافر کو جس سے ہماری لڑائی ہے حربی ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جس سے ہماری لڑائی ہے ہماری جنگ ہے اس کو حربی کہا جاتا ہے دو ہو گئے حربی نہیں ہے ضمنی ہے یا معاہد ہے ضمنی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے دارالاسلام کا شہری ہے جیسے دارالاسلام میں ایک مسلمان کو وہاں کی شہریت حاصل ہے وہ وہاں کا باشندہ ہے اسی طرح سے کافر دار اسلام کا باشندہ ہے وہاں کی شہریت اس کو حاصل ہے اور وہ ٹیکس دے کر کے اسلام کی میتحتی کو قبول کر کے وہاں رہ رہا ہے اس کو ذمہ کہا جاتا ہے جیسے پاکستان میں بہت سارے ہندو ہیں پاکستانی تو وہ ضمنی کہلائیں تین قسم ہو گئی مسلمان ہے یا حربی ہے یعنی جس سے ہماری جنگ ہے یا ذمی ہے یعنی دارالاسلام کا شہری ہے وہاں کا باشندہ ہے دارالاسلام میں رہتا ہے ذمی اور تیسری قسم ہے معاہد دارالاسلام میں تو نہیں رہتا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے لیکن اس ملک سے دارالاسلام کا معاہدہ ہے ایگریمنٹ ہے کیا کہ تم ہم سے نہیں لڑو گے ہم تم سے نہیں لڑیں گے ہم سے کوئی لڑے گا تم اس کا ساتھ نہیں دو گے تم سے کوئی لڑے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے اس کو کہا جاتا ہے معاہد اس کو کہا جاتا ہے معاہد تو کل کتنی قسمیں ہو گئی چار قسمیں ہو مسلمان کو مارا یا حربی کو مارا یا معاہد کو مارا یا ذمی کو مارا چار ہو گئے نا اب پھر مسلمان کو جان بوجھ کے مارا یا غلطی سے مارا گیا ہو دو ہو گئے حربی کو جان بوجھ کر مارا یا غلطی سے مارا گیا چار ہو گئے ذمی کو جان بوجھ کے مارا یا غلطی سے مارا گیا چھ ہو گئے معاہد کو مستعمل کو جان بوجھ کے مارا یا غلطی سے مارا گیا کتنے ہو گئے آٹھ ہو گئے تو قتل ہونے والے کے اعتبار سے قتل کی آٹھ اور ان آٹھ میں سے ان دونوں آیتوں میں تین قسموں کا حکم بیان کیا ہے اور کچھ کا حکم گزشتہ سطح میں گزر چکا ہے سما القن فی نسی عطی و واللہ اور کہوں اس کے ذمن میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے لیکن یہاں آج جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں تین لوگوں کا حکم بیان کیا ہے یہ تو ہو گئی قتل کی آٹھ قسمیں مقبول کے اعتبار سے اور قتل کی تین قسمیں ہیں فعل قتل کے اعتبار سے اور وہ تین قسمیں کون ہیں قتل عمد قتل شبہ عمد اور قتل خفا قتل عمد کہتے ہیں کہ آدمی نے مارنے کے ارادے سے مارا اور ایسے ہتھیار سے مارا جس سے مارا جاتا ہے جیسے بندوق سے مارا تلوار سے مارا بم سے مارا بلم سے مارا تیر سے مارا یعنی لوہے کا جو ہتھیار ہوتا ہے مارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ایسی چیز سے مارا یا وہ لوہے کا ہتھیار تو نہیں ہے غیر لوہے کا ہے لیکن اس کے ذریعے سے آدمی کے اجزاء توڑے جا سکتے ہیں خون بہ سکتا ہے جیسے بانس ہوتا ہے لاٹھی ہوتی ہے وہ اس طریقے کی بنائی گئی ہے کہ اگر کھینچ دے تو اس سے پھٹ جائے گا تو اس نے جان بوجھ کر کے مارا اور ایسے لوہے کے ہتھیار سے مارا جس سے عام طور پر مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے یا لوہے کے ہتھیار سے نہیں مارا لیکن ایسی چیز سے مارا جس سے آدمی قتل ہو سکتا ہے اس کا جسم پھوٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے خون بہ سکتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قتل عمد یعنی جان بوجھ کر اس نے قتل ایک ہے قتل شبہ عمد مارنے کے ارادے سے مارا مارنے کے ارادے سے مارا لیکن ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر مارا نہیں جاتا جس سے عموماً قتل واقع نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے قتل شبہ عمد اور ایک ہے قتل خطا قتل خطا میں کہ آدمی نے نشانہ لگایا کسی چیز کو نشانہ لگ گیا کسی کو مثال کے طور پر وہ شکار کھیلنے گیا دیکھا کہ ہرن ہے ہرن کو نشانہ لگایا تو ہرن کو تو نہیں لگا ایک آدمی سامنے آ گیا اس کو اب اس آدمی نے نشانہ ہرن کا لگایا تھا تو غلطی سے آدمی آ گیا تو اس کو کہتے قتل خطا یا اسی طریقے سے آدمی نشانہ لگا رہا ہے حربی کو کہ یہ کافر ہے لیکن نکل آیا مسلمان کوئی آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا جھک کر کے اس نے دور سے دیکھا اس نے سوچا کہ لگتا کوئی ہرن ہے گھاس کھا رہا ہے مار دیا پتا کہ وہ تو آدمی تو اس طرح کی غلطی ہو جاتی آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں کوئی آدمی سامنے آ گیا مر گیا یہ قتل خطا ہے یہ قتل خطا تو قتل کی تین قسمیں ہیں قتل اور قتل شبہ عمد اور قتل خطا اب اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے مار دیتا ہے کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے مار دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یہ دوسرے پارے میں گزر چکا ہے یا یادین آمن قطب علیکم القصاص فی القتل الشر بالشر والعبد بالعبد آگے کی آیت ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار دیتا ہے تو اس کے دو حکم ہیں ایک دنیاوی حکم ہے اور ایک اخروی حکم ہے دنیاوی حکم تو یہ ہے کہ جس کو اس نے مارا ہے اس کے بدلے میں اس کو مارا ہے اگر مقتول کے ورثہ احساس کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر اس مرنے والے کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا اس کی جان لی جائے گی لیکن یہ حق حکومت کا ہے یہ حق افراد کا نہیں ہے یعنی مقتول کے وارثہ خود بندوق اٹھا لیں کہ ہم بدلا دیں گے نہیں یہ ان کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے یہ قصاص کا جو حکم ہے یہ حکومت کا کام ہے وہ لے گی آپ حکومت میں جا کر کے درخواست دیں اور پھر وہ معاملے کی جانچ کریں گے اور پھر جیسا ہوگا وہ قاضی فیصلہ سنائے گا اور اس کا تحفاظ دیا جائے گا تو اگر کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو اس کا دنیاوی حکم یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ اگر مقتول کے ورثہ قصاص کا مطالبہ کریں تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا یعنی اس کو مارا جائے گا اس کی جان لی جائے گی اور اگر مقتول کے ورثہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جان تو گئی ہے مزید ایک جان جائے اس سے کیا فائدہ ہے ایک جان تو گئی ہے ہم اس کی بھی جان لے لیں ایک عورت بیوہ ہوئی ہے کچھ بچے یتیم ہوئے ہیں مزید ایک عورت بیوہ ہو جائے مزید کچھ بچے یتیم ہو جائیں مزید ایک گھر اجڑ جائے اس سے فائدہ کیا چلو کچھ لے دے کے سلا کر لیتے دیت دے دو چنانچہ اگر مقصول کے ورثہ دیت پر راضی ہو گئے تو پھر اس کے ذمہ دیت آ جائے گی وہ دیت دے گا اور دیت کیا ہے سو اونٹ سو اونٹ یہ ایک مقبول کی دیت ہے اگر آدمی نے جان بوجھ کر کے مار دیا اب سو اونٹ کہاں ملیں گے اگر آپ نقد کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو ایک ہزار دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار اب آج کل تو درہم اور دینار نہیں چلتے تو دس ہزار درہم کے روپے کتنے بنتے ہیں یا دس ہزار درہم کے ریال کتنے بنتے ہیں دس ہزار درہم کے ڈالر اور یورو کتنے بنتے ہیں یا ایک ہزار دینار کے روپے اور ریال کتنے بنتے ہیں اس کو جوڑ کر کے پھر اس کے دن میں وہ لاگو کیا جائے یہ ہے جی ایس تو اگر مقبول کے ورثہ احساس کا مطالبہ کریں تو قصاص لیا جائے گا اور اگر مقبول کے ورثہ میں سے کسی نے بھی احساس کو معاف کر دیا تو پھر اب احساس ثابت ہو جائے گا اس کے ذمہ دیت آ جائے گی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مقبول کے ورثہ احساس بھی معاف کر دیں اور دیت بھی معاف کر دیں تو قصاص بھی معاف ہو جائے گا دیت بھی معاف یہ تو اس شخص کا دنیاوی حکم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل اور اخروی حکم کیا ہے اخروی حکم اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بارہ ترانوے میں بیان کیا ہے قومت المینم جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے خالدین جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا وغضب اللہ علیہ اللہ کا اس پر غصہ ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کرے یہ مفروی عذاب ہے کس کا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر سکے اور آج کل یہ چیز عام ہے دنیا میں اگر کوئی چیز سستی ہے اور بہت زیادہ سستی ہے تو وہ ایک مسلمان کی جان ہے پانی کی کچھ قیمت ہے ڈیزل اور پیٹرول اور مٹی کے تیل کی کچھ قیمت ہے لیکن اگر قیمت نہیں ہے تو اس وقت مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں اور افسوس اور قلق اس کا ہے کہ مسلمانوں کی جو جان جا رہی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں جا رہی ہے مسلمان کا جو خون بہہ رہا ہے وہ مسلمان کے ہاتھوں بہہ رہا ہے یہ بہت بڑے طلب کی بہت بڑے افسوس کی اور بہت بڑے دکھ کی بات کافر مارتا تو یہ شہید ہوتا کافر مارتا مسلمان کو تو مسلمان شہید ہوتا لیکن مسلمان خود آپس میں مر رہا ہے ایک دوسرے کو مار رہا ہے اور اتنی بڑی وعید ہے اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام السلام نے فرمایا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار کہ جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں ہتھیار کے ساتھ آمنے سامنے ہوں تو مرنے والا بھی جہنمی ہے اور مارنے والا بھی جہنمی ہے دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعت ہتھیار کے ساتھ آمنے سامنے ہو تو مرنے والا بھی جہنمی ہے اور مارنے والا بھی جہنمی ہے صحابہ کو حیرت ہوئی کہ مارنے والا جہنمی ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے ایک آدمی کی جان دی ہے اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا اس نے یہ جہنم میں جائے گا لیکن مرنے والا کیوں جہنم میں جا وہ تو مقبول ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل صاحب ہی وہ اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کو مارنے کے لیے آیا تھا نا اگر اس کو موقع ملا ہوتا تو مار دیتا جیسے اس نے اس کو مار دیا اس کو موقع ملا اگر اس کو موقع ملا ہوتا تو یہ بھی تو مار دیتا مارنے ہی کے لیے تو آیا تھا تو قاتل جہنم میں جائے گا ایک مسلمان کو مارنے کی وجہ سے اور مقتول جہنم میں جائے گا ایک مسلمان کو مارنے کے درپے ہونے کی وجہ آج ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر ڈالیں جگہ جگہ آپ کو مسلمان ایک دوسرے سے دست غریبہ نظر آئے مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل ہتھیار کے ساتھ ہمارا دشمن تو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے ہمارا دشمن تو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے اور اپنے ہتھیار کا کاروبار کر رہا ہے اپنا الو سیدھا کیے ہوئے لڑاؤ اور حکومت کرو ہتھیار بناؤ اور بیچو اور اپنی زندگی گزارو اور ہم ان کے اعلی کار بنے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں کھلواڑ بنے ہوئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام نے فرمایا کہ ایک بندے مومن کی جان اس کا مال اس کی عزت و آبرو اتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے اتنی قیمتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے قتل میں اگر کسی مسلمان کے قتل میں دس بیس سو پچاس ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب لوگ شریف في دم واقف لاقت رحم اللہ فنار کہ اگر سارے آسمان والے اور زمین والے کسی مسلمان کے خون میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں پہن ایک مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے بیت اللہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے بیت اللہ کی شراکت و کرامت و بزرگی کتنی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا بیت اللہ تیری شرافت و بزرگی اپنی جگہ پر ہے تیری عزت اور تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی عزت و آبرو تجھ سے کہیں زیادہ محترم ہے قابل تعلیم اور قابل احترام تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو پھر اس کا دنیاوی حکم اور اس کا اسلب یہ دونوں آپ نے سن لیا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے غلطی سے قتل کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے نشانہ کسی کو لگایا اور لگ گیا کسی کو اس نے سمجھا کچھ اور تھا کچھ یا ایسے گاڑی سے آپ جا رہے تھے کوئی سامنے آ گئے آپ نے مار نہیں کرا دا نہیں تھا لیکن غلطی ہوگی اس کو کہتے ہیں قتل خطا یا شبہ عمد کی مارنے کے ارادے سے تو مارا لیکن ایسے ہتھیار سے مارا جسے عام طور پر مارا نہیں جاتا تو حکم میں یہ بھی قتل خطا کی طرح سے اور اس کی سزا کیا ہے شریعت اس کی سزا مقرر کرتی ہے کہ ایک غلام آزاد ہو احساس تو نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا لیکن اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو گے تو اخروی سزا سے بچ جاؤ گے اخروی سزا سے آنے والی جو زندگی ہے وہاں کی سزا سے بچ جاؤ گے غلام آزاد کرو اور غلام آزاد کرو یعنی غلام مرد ہو یا عورت ہو یعنی غلام ہو یا بازی ہو لیکن مسلمان ہونا چاہیے کافر غلام آزاد کریں گے کافر بادی آزاد کریں گے تو یہ کافی نہیں تحریر مؤمنہ کا مؤمنہ غلام آزاد کو ودیت مسلمت مسلم اور مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرو مقتول کے ورثہ کو دیت دو اور دیت کیا ہے وہی سو اونٹ سو اونٹ اور اگر آپ نقد دینا چاہتے ہیں تو دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار کے روپے جتنے بنتے ہیں ریال جتنے بنتے ہیں وہ ایک مسلمان جو حسن قتل ہو گیا ہے یہ اس کی دیت ہے اس کے ورثہ کو یہ دیت دی جائے گی ہاں اگر ورثہ معاف کر دیتے ہیں پوری معاف کر دیتے ہیں پوری معاف ہو جائے گی آدھی معاف کر دیتے آدھی معاف ہو جائے گی پانچ ورثہ ان میں سے تین معاف کر دیتے اپنا حصہ تو ان کا حصہ معاف ہو جائے گا اور جو نہیں معاف کر رہے ان کو اس کا حصہ دیا جائے گا لیکن اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اس کی سزا آپ سن لیں کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور مقبول کے ورثہ کو دیت دینی ہے اور دیت سو اونٹ ہوگی یا پھر دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار کے جتنے روپے اور ریال بنتے ہیں وہ دیے جائیں گے اور مقتول کے ورثہ جو ہیں ان کی اس کے ترکے میں ان کا جتنا جتنا حق بنتا ہے اسی اسی اعتبار سے دیت ان میں تقسیم کی جائے گی مثال کے طور پر ایک آدمی قتل ہوا اگر وہ مر جاتا تو اس کے سرکہ میں سے اس کی ماں کو کتنا ملتا اس کے باپ کو کتنا ملتا اس کی بیوی کو کتنا ملتا اس کے بیٹے کو کتنا ملتا اس کی بیٹی کو کتنا ملتا تو یہ جو دیت ہوگی دیت بھی اسی اعتبار سے سستی دیت بھی اسی اعتبار سے سستی یہاں رک کر کے یہ سنتے چلیں کہ آج کل تو غلام اور بادی کا زمانہ نہیں ہے غلام اور بادی کا زمانہ نہیں ہے اب کیا کرے گا اس کا حکم آگے آ رہا ہے یا اسی طریقے سے آپ نے غلطی سے مارا کسی ایسے شخص کو جو مسلمان ہے لیکن وہ یہاں نہیں رہتا وہ دار الحرب میں رہتا ہے ہے مسلمان دار الحرب میں رہتا ہے غلطی سے وہ مارا گیا اب اس کا کیا حکم ہے کہہ رہے کہ اس کا حکم صرف یہ ہے کہ یہ غلام آزاد کر دے بس اس کے گھر والوں کو دیت نہیں دی جائے گی اس کے گھر والوں کو دیت نہیں دی جائے گی کیوں اس لیے کہ اس مسلمان کا جو دار الحرب میں رہ رہا ہے اس کے گھر والے اس کے ورثہ یا تو مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے اگر وہ مسلمان ہیں تو دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے یہ دیت کے مستحق نہیں ہے مسلمان ہے تو دارالاسلام نہ کرو دار الحرب میں کیا کر رہے دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے وہ دیت کے مستحق نہیں ہے اور اگر مقتول تو مسلمان ہے جو مارا گیا لیکن اس کے ورثہ کافر ہیں تو بھی دیت نہیں دی جائے گی کیوں اس لیے کہ اگر مقتول مسلمان ہو اس کے ورثہ کافر ہوں تو پھر دیت یہ بیت المال کا حق ہوتی ہے مرنے والا مرا ہے دارالحرب میں بیت المال ہے دارالاسلام میں تو دارالحرب سے وہ ترکہ دارالاسلام میں نہیں لایا جائے اس لیے یہاں صرف غلام آزاد کرنا یہ ضروری ہوگا یہ ضروری نہیں تیسرا تیسرا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی ایسے کو مارا جس سے آپس میں اگریمنٹ ہے معاہدہ ہے چاہے وہ ذمی ہو چاہے وہ معاہد ہو چاہے وہ مستعمن ہو غلطی سے وہ مارا گیا تو پھر وہاں غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے غلام آزاد کرنا ہے تاکہ آخرت کے آزاد سے بچ جائے یہ کفارہ ہے آخرت کے آزاد کا کفارہ ہے اور دیت دی جائے گی کیوں اس لیے کہ مرنے والا کافر ہے اس کے گھر والے بھی کافر ہیں اور کافر کافر کا وارث ہوتا ہے اس لیے دیت دی جائے گی اب اس کا اس کا ترکہ جس اعتبار سے تقسیم ہوگا اسی اعتبار سے یہ دیت بھی ان میں تقسیم کر دی یہیں رک کر کے ایک مسئلہ یہ بھی یاد کر لیں کہ قاتل کے اوپر تو غلام آزاد کرنا ہے اور اگر غلام نہیں مل رہا ہے یا غلام تو مل رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں اتنے تو پھر دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے کفارے کا دونوں صورتوں میں دو مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں اگر مسل روزہ رکھ رہے تھے اور بیچ میں ایک دن کا گیپ آ گیا تو فکس رکھنا پڑا اور اگر قاتل عورت ہے تو اسے بھی مسلسل دو مہینے روزے رکھنے پڑیں گے اور ناپاکی کی وجہ سے جو روزے چھوٹیں گے اس کی وجہ سے وہ تسلسل ٹوٹے گا نہیں ناپاکی کے دنوں میں روزہ نہ رکھے اس کے بعد تو روزہ رکھنا شروع کر یہ مسئلے کی تفصیل ہے جو آج جو آیت پڑھی گئی اللہ کرے کچھ ذہن میں آ گیا ہو سمجھ میں آ گیا ہو اور میں یاد کر رہا تھا کہ غلام آزاد کرنا یہ تو قاتل کے ذمے ہے لیکن یہ جو دیت واجب ہو رہی ہے ایک ہزار دینار یا دس ہزار سرہن یا اس کے جو روپے اور ریال بنتے ہیں یہ کس کے ذمے ہوں گے کہہ رہے یہ قاتل کے جو خاندان والے ہیں ان کے ذمے وہ دیں گے جو قاتل ہے جس نے قتل کیا ہے اس کے خاندان والوں کے ذمے یہ دیت ہے وہ نظم کر کے لا کر کے دیں گے اب آدمی یہ سوچے کہ کرے کوئی بھرے کوئی قتل اس نے کیا ہے کہ خاندان والوں کو کیوں پیسا جا رہا ہے اس لیے کہ آدمی اس قسم کا قدم اٹھاتا ہے نا کہ یہ دیکھے کہ میرے پیچھے ہیں لوگ میرے پیچھے لوگ ہیں ورنہ اگر بالکل اکیلا ٹنڈ رہو تو کبھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا اور ان کی ذمہ تاکہ ان کو متنوع کیا جائے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو آدم سکھاؤ اس کو کنٹرول میں رکھو احتیاط سے کام لینے کی ترغیب اور تعلیم دو تم نے اس میں سستی کی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہے ترجمہ دیکھیں وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے جان بوجھ کر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے ایسا تصور بھی نہیں ایک بندے مومن کی شان کے خلاف ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے ایسا ہو نہیں سکتا ہاں غلطی ہو سکتی ہے تو اگر غلطی ہو گئی تو کیا حکم ہے ومن قتل مؤمنا خطا جس شخص نے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا فتحریر مؤمنہ تو ایک مسلمان غلام یا بادی آزاد کرنا ہے ودیت الى اہلی اور مقبول کے گھر والوں کو دیت حوالے کرنا ہے اللہ ہاں یہ کہ وہ معاف کر دے معاف کر دے تو معاف ہو جائے یہ تو جب کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا یہ حکم ہے کہ غلام آزاد کرو اور مقبول کے ورثہ کو دیت ان کا ممین قومین وهو مؤمن اور اگر ہو وہ مقتول تمہارے دشمن کی قوم سے اگر ہو وہ مقتول تمہارے دشمن کی قوم سے یعنی دارالحرب میں ہے لیکن ہے وہ مسلمان وہ قتل ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے تحریر رقبت مؤمنہ تو ایک مسلمان گردن آزاد کرنا ہے یہاں دیت نہیں ہے اور دیت کیوں نہیں وہ میں نے بتایا کہ مرنے والے کے گھر والے یا تو مسلمان ہوں گے اگر مسلمان ہوں گے تو دارالحرب میں رہنے کی وجہ سے وہ دیت کے مستحق نہیں ہیں تو وہ دار میں کیوں نہیں آئے دارالحرب میں کیوں رہ رہے اور اگر مقتول کے ورثہ کافر ہیں تو پھر مقتول کی دیت بیت المال میں آئے گی مقتول دار میں ہے اور بیت المال دارالاسلام میں ہے لہذا اس وجہ سے دیت نہیں ہوگی وہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے ایگریمنٹ ہے تو پھر مسلمت المسلمت اہلی ہی تو دیت ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی وہ تحریر الرقبت مومنہ اور ایک مسلمان گردن آزاد کرنا ہے یہاں دیت بھی دی جائے گی کیوں اس لیے کہ مقتول کے ورثہ کافر ہیں تو جب کافر ہیں تو پھر کافر کافر کا وارث ہوتا ہے اس لیے دی جائے گی آگے کہہ رہے لم مشہور لمبیاں قتل کی تینوں شکلوں میں دیکھیں تحریر رقبت المؤمنہ ہے مسلمان کو جان بوجھ کے مارا تو بھی غلام آزاد کرنا ہے اور دار الحرب کے رہنے والے کو مارا غلطی سے مارا گیا لیکن وہ مسلمان ہے تو اس میں بھی غلام آزاد کرنا ہے اور اگر جس سے آپ کا معاہدہ ہے اس کے کسی آدمی کو غلطی سے مارا گیا تو وہاں بھی غلام آزاد کرنا ہے غلام ملتے ہی نہیں یا غلام ملتا ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تو کہتے فمن لم یجد جو غلام نہ پائے یا غلام تو ہے لیکن غلام کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے فصیام مشہو نی تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں من اللہ توبت من اللہ یہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں یا غلام آزاد کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ کی ایک مخلوق کو اس نے کیا کیا ہے جان سے مارا اور اس کی وجہ سے آدمی آخر اس کے آزاد سے بچ جائے گا وکین اللہ علیم شیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بنایا ہوا قانون اللہ کا ہے یہ بنایا ہوا قانون اللہ کا ہے اللہ تعالی احوال سے اچھی طرح واقف ہیں وہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کب کس صورت میں صرف دیت واجب کی ہے وہ صرف غلام آزاد کرنا واجب کیا جائے اور کس صورت میں غلام بھی آزاد کروایا جائے اور دیت بھی دلوائی جائے اور کس صورت میں روزہ رکھنے کی سہولت دے دی جائے اللہ تعالیٰ علیم ہیں بندوں کے احوال سے اچھی طرح سے واقف ہیں اس میں ان کے احوال کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں حکیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے حکیم ہیں اس لیے وہ جو بھی قانون دیں حکمت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں یہ تو ان لوگوں کا حکم ہو گیا جو غلطی سے مارے گئے اور نہیں یکت متعمدا اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے ایسا ہونا نہیں چاہیے کسی کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف لیکن اگر ہو گیا تو فج ہو جہنم اس کی اصلی سزا تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی یعنی اللہ کی رحمت سے رحمت کے مظہر جنت سے دور رہے گا وأعد له عذابا عظيما قال الله تعالى نے ایسے آية شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ دو آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہو گئی آگے اسی سے متعلق ایک واقعہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند من قبل جب جیسی ضرورت پیش آتی تھی اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے قانون نازل فرماتے تھے احکام نازل فرماتے تھے یہ ایک واقعہ پیش آیا مسلمانوں کا ایک لشکر مسلمانوں کا ایک لشکر کسی مہم پر گیا ہوا تھا کسی مہم پر گیا ہوا تھا وہاں ایک چرواہا ملا جو جنگل میں بکریاں چلا رہا تھا اس نے جب مجاہدین کے لشکر کو دیکھا تو کہا اشحد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد ان محمد رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا اور مجاہدین میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اس کو پڑھا اس کو قتل کر دیا اور اس کے کلمہ پڑھنے کو اس بات پر محمول کیا کہ یہ دل سے مسلمان ہونے کے ارادے سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے ہمارے ڈر سے کلمہ پڑھا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں کلمہ پڑھ رہا ہے سچے دل سے نہیں بلکہ ہمارے حملے سے اور ہماری پکڑ سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے انہوں نے تلوار اٹھائے اس کو ٹکڑے کر جب یہ لشکر واپس آئے اور کارگزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ سڑک گئے آپ نے پوچھا تو اس کو تم نے قتل کر دیا اس نے کلمہ پڑھا تو تم نے اس کو قتل کر دیا تو جس صحابی نے قتل کیا تھا انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام السلام اس نے مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے ارادے سے کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ وہ ہم سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تو ہمارے ڈر سے پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلاد السلام کا چہرے انور سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ شطق تقل بہو اللہ شفق تقل بہو اللہ شفق تقل بہو کیا تم نے اس کے دل کو چیڑ کے دیکھا تھا کیا تم نے اس کے دل کو چیڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تمہارے ڈر سے کلمہ پڑ رہا ہے مسلمان ہونے کے ارادے سے کلمہ نہیں پڑ رہا ہے بتاؤ کل جب وہ اس کلمے کو لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو تم کیا جواب دو گے وہ صحابی صدر نادم ہوئے صدر نادم ہوئے صدر نادم ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ آرزو پیدا ہونے لگی کہ کاش یہ واقعہ حالت اسلام میں پیش آیا ہی نہ ان کو اتنی ندامت تو اس آیت کریمہ میں یہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اسی واقعہ سے متعلق یہ احکام دیے گئے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو چلو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو چلو کسی مہم پر روانہ ہو فتبینو فتبینو تو کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے چھان بین کر لو تحقیق کر لو فتبینو کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے کسی پر حملہ آور ہونے سے پہلے کسی کو مارنے اور قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو چھان بین کر لو کہ وہ مسلمان کیوں نہیں اور اگر وہ اسلام کا اظہار کر دیتا ہے زبان سے یا اپنے کسی عمل سے اپنی کسی ادا سے تو بالکل ہاتھ مت اٹھاؤ اور یہ مت کہو لا تفول لمن نمن القا علب الطلام ملسمہ تم اس سے مت کہو جو تمہاری طرف اسلام کا اظہار کر رہا ہے اس سے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو اگر اس نے اظہار کر دیا اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے اپنی کسی ادا سے تو تم اس کو قبول کرو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو اور تم تو کلمہ پڑھ رہے ہو ہمارے ڈر کی وجہ سے اپنی جان مال کی شفاظت کرنے کے ارادے سے نہ کہ مسلمان یہ سب مت کہو یہ سب مت کہو اگر کوئی اظہار کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے تو اس کے اظہار کو قبول کر لو اس کو مسلمان مان لو تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة تم لوگ گھومتے ہو چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا مختصر ساز و سامان چنانچہ جب اس کو قتل کیا تو اس کی بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کو مجاہدین نے مار غنیمت بنا دیا اسے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تب تغون الحیات دنیا دنیا کی تھوڑی سی پوجی دنیا کا تھوڑا سا و سامان دنیا کا تھوڑا سا مال تم اس کو چاہتے ہو فعند اللہ نبان کثیر اللہ کے پاس تو بڑی نوازشیں ہیں بڑے انعام و اکرام ہیں قضا علی کا کن تم من قبل بتاؤ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اپنا خیال سوچو سمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تم کو کلمہ کی توفیق دی اور مسلمان بنایا تو جو لوگ اس طرح گئے تم بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو فتبینو لہذا تحقیق کر لیا تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کا نبیما تعملون خبیرا اور تم ظاہر کے مکلف ہو تمہیں ظاہر حال پر فیصلہ کرنا ہے باقی دل کے حال سے تو اللہ واقف ہے بما تعملون خبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے ہمیشہ اس بات کا استحضار رہے دھیان رہے کہ تم کیا کر رہے ہو کس ارادے اور کس نیت سے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ باقی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائیں جو کچھ سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھنے کی کوشش کریں اور کرنے کی لائن صحت اپنی عملی زندگی میں لانے اور بات کرنے کی کوشش کریں بچنے کی لائن صحت ہم اس سے دور رہنے اور بچنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قرآن کریم سے صحیح تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیں قرآن کریم سے صحیح تعلق نصیب فرما دیں قرآن کریم کو ہم پڑھنے والے بنیں اور اس کو سمجھنے والے بنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں فضل و عنایت و مہربانی کا معاملہ فرمائیں یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں کہنے والا بھی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیں ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائیں اپنی نسبت سے اپنے کلام پاک کی نسبت سے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق آتا فرمائیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک گھر میں ہم سب کو اکٹھا کیا ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے بغیر استحقاق کے اپنی رحمت کے مذہب جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا کر دیں اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع عطا فرمائے سبحان اللہ الحمد لله نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه جعلنا سكون وسلام على المرسلين